وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اور یاد کیجئے جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے جو نمائش ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے سامعین اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے معراج کا سب منظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی رغبت دلا رہے ہیں اور آپ کے بچاؤ کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ سب لوگ اللہ ہی کی قدرت تلے ہیں وہ سب پر غالب ہے سب اللہ کے ماتحت ہیں وہ اللہ ان سب سے آپ کو اے نبی بچاتے رہیں گے جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ لوگوں کی ایک سریح آزمائش ہے دیکھنا معراج والی رات تھا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا نفرتی درخت سے مراد زقوم کا درخت ہے بہت سے تابعین اور ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ یہ دکھانا آنکھ کا دکھانا تھا جو شب معراج میں دکھایا گیا تھا معراج کی حدیثیں بہت پوری تفصیل کے ساتھ اس صورت کے شروع میں آیت نمبر ایک کے تحت بیان ہو چکی ہیں یہ بھی گزر چکا ہے کہ معراج کے واقعے کو سن کر بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے اور حق سے پھر گئے کیونکہ ان کی عقل میں یہ نہ آیا تو اپنی جہالت سے اسے جھوٹا جانا اور دین کو چھوڑ بیٹھے ان کے برخلاف کامل ایمان والے اپنے یقین میں اور بڑھ گئے اور ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے ثابت قدمی اور استقلال میں زیادہ ہو گئے بس اس واقعے کو لوگوں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی اور قرآن میں آیت اتری کہ دو زخیوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور آپ نے اسے دیکھا بھی تو کافروں نے اسے سچ نہ مانا اور ابو جہل ملعون مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا لاؤ کھجور اور مکھن لاؤ اور اس کا زقوم کرو یعنی دونوں کو ملا دو اور خوب شوق سے کھاؤ بس یہی زقوم ہے پھر اس خوراک سے گھبرانے کے کیا مانے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ ہیں لیکن یہ قول بالکل ضعیف اور غریب ہے پہلے قول کے ہی قائل تمام وہ مفسرین ہیں جو اس آیت کو معراج کے بارے میں مانتے ہیں جیسے ابن عباس صدی اللہ عنہما مسروق ابو مالک حسن بصری رحیم اللہ وغیرہ امام ابن جلیل رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول یہی ہے کہ مراد اس سے شب معراج ہے اور شجرت الزقوم ہے کیونکہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے ہم کافروں کو اپنے عذاب وغیرہ سے ڈرا رہے ہیں لیکن وہ اپنی ضد تکبر ہڑ دھرمی اور بے ایمانی میں اور بڑھ رہے ہیں